السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند انمیر مبین عل مل علم دو اندیر روم مبین پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے یعنی قیامت کے دن کا میں تو صرف کھلے طور پر آپ کو خبر کرنے والا ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی میرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے جو میرے مجھے جھٹلانے کی وجہ سے تمہارا ہوگا یعنی کہ میرا کام ہے تمہیں ڈرانا تمہیں خبر پہنچانا غیب کی خبریں بتانا نہیں ہاں اللہ یہ کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ خود بتا دے صدق اللہ العظیم